لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کھڑا ہے میں کہتا ہوں مسلمان تو صرف بزدلی سے توبہ کر لے اس مندر کو میں گرا دوں گا انشاءاللہ ہر شخص کو مسلحت مسلحت مسلحت ہر شخص کے دل میں زندہ رہنے کا شوق وہ کیا میں اور تم زندہ رہنے کے لیے آئے ہیں یہ زندگی امتحان ہے جتنا جلد ہو کہ شہادت کا تاج مل جائے تو سب سے بڑی سعادت ہے